السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ جانتے ہیں کیسی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے ایک کہانی تیسواں سپارہ ہے قرآن کریم کا آخری سپارہ اور اس میں زیادہ تر صورتیں جو نازل ہوئی تھیں وہ ہوئی تھیں مکہ میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے سنتے ہیں ہم کہانی تیسویں سپارے کی تیسری صورت کی یعنی کہ صورت آبسا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے چند سردار بیٹھے تھے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے انہیں اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسلام قبول کرنا کیوں ضروری ہے اور وہ ہمیں کیا بتاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جو سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام تھے آتبہ شیبہ ابو جہل امیہ بن خلف اور ابی بن خلف اور یہ لوگ تمام کے تمام بعد میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی برے دشمن بنے تھے اور ان میں سے ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب قریشی سردار اسلام کی دشمنی میں اس حد تک نہیں پہنچے تھے اور ابھی وہ سن رہے تھے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ محمد آخر ہمیں کیا بتاتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کر رہے تھے تو اسی دوران ایک صحابی جن کا نام سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے یعنی کہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے وہ سیدہ خدیجہ کے پھپی زاد بھائی بھی تھے یعنی کہ ان کے کزن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ کے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے وہ عموماً جو لوگ اسلام لائے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جو ان کو مسائل ہوتے تھے جو کوئی ان کو سوالات ہوتے تھے وہ ان سے پوچھ لیتے تھے تو عبداللہ بن مکتوم بھی اسی طرح آئے اور آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کا ان سے مطلب پوچھا اور جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار محسوس ہوا کچھ وہ تنگ ہوئے اور اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے مبارک پر بھی نمودار ہو گئے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز جیسے اچھی نہ لگے اور آپ کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مکتوم کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں خاموش کرا دیا ان سے کہا ٹھیک ہے میں بعد میں آپ کی بات کا جواب دوں گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم تھا کہ سیدنا عبداللہ تو بہت ہی پکے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں وہ بعد میں انہیں سمجھا لیں گے ابھی تو ان سرداروں کو سمجھا لیں کیونکہ اگر ان میں سے کوئی اسلام لے آیا تو پھر اسلام کے پاس ایک طاقت آ جائے گی اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریشی سرداروں سے گفتگو کر رہے تھے انہیں بات سمجھا رہے تھے وہ سمجھاتے رہے اور عبداللہ بن ام مکتوم کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیا اور پھر اس کے بعد جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کی شروع کی آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کا راستہ بتائیے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا اور آپ نے عبداللہ سے تھوڑا سا اعراض کیا یعنی کہ ان کی طرف سے اپنا منہ پھیرا اور دوسری طرف متوجہ ہو گئے جو کہ قریشی سردار تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے اور آپ کہتے تھے نہیں برائی نہیں ہے لیکن عبداللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پاس اور سردار بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ دعوت کی توجہ کے لیے سب سے پہلے وہ مستحق ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سوال ہو اگر کوئی سوال لے کے کسی کے پاس آئے تو سب سے پہلے اسے جواب دینا چاہیے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اور اس کے اس آیت ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ بہت ہی ادب احترام تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے اور جب بھی وہ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مرحباً بمن آتبنی فی ہی ربی خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر اطاف فرمایا یعنی کہ تھوڑا سا سرزنش کی کہ آپ نے غلط کام کیا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کئی بار آپ کو اپنا نائب بھی بنایا اور حاکم بھی بنایا یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جایا کرتے تھے تو اپنے پیچھے وہ حاکم بناتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے نابینا تھے تو وہ جہاد میں تو حصہ نہیں لے سکتے تھے لڑائی کرنے تو نہیں جا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حاکم بنا دیتے تھے مدینہ میں اور عبداللہ بن ام مکتوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی محبتوں کی اور رحمتوں کی بارش کرے آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ